یونس نے ابن شہاب زہری سے روایت کی کہا مجھے حمید بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ میں خطبہ دیتے ہوئے سنا یعنی جب وہ ایک بار وہاں آئے انہوں نے ان کو آشورے کے دن خطبہ دیا تو کہا اہل مدینہ تمہارے علماء کہاں ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے بارے میں سنا فرما رہے تھے یہ آشورے کا دن ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کا روزہ فرض نہیں کیا میں روزے سے ہوں تم میں سے جو اس کا روزہ رکھنا پسند کرے وہ روزہ رکھ لے اور جو روزہ نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھ سو تریپن